کے پی ہے نا ہوں اندھیرے ہی پار ہے الحمدللہ اللہ کرے ہوئے ہوئے صحیح ایک دن کہنا تھا شان سارے پر تیرا کرم ہے جو سب ڈیٹی جا ہاں اسے نبی جا نبی کا نہیں اسے پیر جا پیر کا الحمدللہ الحمدللہ بس گئی کرم کی کہ پیچھے ہے تو سوال ہے پورا پوچھے جو بھی کیا سنے ابا جی دس صاحب سو کتا کتا پڑھ دے رہ گئے ہاں ہاں او کے گیا ہاں، وہ خلیفہ وہ تو لے گیا ہے صرف یعنی کہ وہ ہن ہونا چاہیے تے بننا چاہنے نو دیکھ جائیں وہ دیکھن چاہنے اچھا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے رہے ابے سے نہیں قرآن شریف صاحب کے پاس پہلے جناب والو پھر شروع پھیرنے والا گئے نہیں تھا ٹنڈے میں تھا پنج جماعتوں سب پہنے سب کتے ہی نہیں آ جا بلا استاد سے ان بلا جلالی انہیں مندے کے جے بھینی دے آیا جو شام کو ابے کو آکے رہی اساں علم پڑھ رہے ہیں جب بھینی دے گانے پڑھا ہونا جب میں سبق نہ ہویا تو میں کو مایا وہاں چار کرنا ہوئے انہیں کو اتھو کرنے لینے بستی ہے اسے کہ ہاں ہاں پھر دار صاحب تھے میں کو نہیں پجاو میں قرآن شریف حفظ کرنا میں اردو پڑھ دے نہیں بڑا سوہ اڑی کے پجائے ہاں ہاں بھائی جان مان صاحب اتھو ہاں، ہاں، سونا سہی ملا

اتنا جو لوگ نے سے وہ آخر ہے جلسہ بڑا زور دا وہ سرکار میلاد منے دے نا ہر ہمیشہ وہ ہوں جلسہ دا زور ہمیں کو سی ماں والے کے حیران کہ اچھا مرشد شریف بس ہونا سی سویرے بڑا بھاجپ میں تک پھر جنگال بوٹے نہ کوئی رستہ اچھا سی تو چار بیٹھو بڑا شریف میں سے

بلا جو آیا بل مولوی گزرے بنا کہا خوشی کا مطلب پیچھے اچھا، عبدل کریم سائیں امان استاد نہ استاد بلا تھی انہیں کہنے رہے گا کہ جارے بلا تھی انہیں دس لایا آنی تھی خوشی کا بات اتھا کے دارے مخلوق جھڑگا جی نے وہ لال حسین لال مرد لال نہ توفہ سنا میں دیکھا کہنا سنا اس پہ مولی خوشی کا مطلب اچھا سونا ان ابا بیٹھے سا سہی وہی بیٹھے سا بلا ملیا بلا اتنے بابو کتنا کون سی نہیں کیا کرنا پڑھا یار پڑھاو کی دل ٹھا دے سا منگنے کھٹڑا ہے نہ منگنی روٹی ہے نہ ہے بھی اپنے منگنی کش جیوی آخر میرے کو ہی شاید ہی گرد میں روٹی بھی تو نہ بھی کپڑے نہ لے کھٹلے نہ لے میں اپنے آپ یہ صحیح کرم کرے سے میں کو ایک آرہی جو تو جے دے ونی دعوت ہے میں کو اگو گھوڑی دے گو میں بدہ جو سا گھوڑی دے زمانہ ہم لے اچھا سونا ہم تھا کہ رہ گئے رہ گئے بلا وہ مکان نمے پہ بنن اٹھ رہا کوٹھے بنے کھڑے ہوئے بلا مٹی رہ جھگے لگا کہا ہوئے بھوش ہو سارا لے پہ کتے تو چھت یہ کو کوسا ہو گئے صحیح کو آگیا اوہ ٹھپے بیٹھا جو ہوں سجیں مستری سن سائیں کوئی مزدوری آوے سن تے ایک گارا نہ بنا کیویں سی تے مردوں سائیں کھپے بیٹھا اچھا سائیں کوسا وے ستا پیارا گیا سنل پیا سنل پیا بس انہوں مارا شادی پڑھا تے گھر پہ گئے بڑا کھا دے رہی ہوں بڑا من تغار بڑا کو بھرایا پانی نہ بڑا رہے سچے بو سبحان اللہ بدے لے کو جو سائیں اٹھی آئے خرچے دام سائیں آوے تو بلا تغار بڑے کرے بس کہ فائدہ مند نہیں بس گل ہا تے بخار ہا تو بلا بخار نال پانی پے گی تو نہ کرے ہائیں اکھے سی آپ جو کھپلے بیٹھے ہوئے بلا میرا جڑا کچھ بس ہا میں بلا کتن اچھا او جڑے ویلے ہوں جواب نہیں پر روٹی کنو تے کھٹڑے کنو تے کپڑے کنو اوندا ابا بیٹھا موڑی ہبی بلا صاحب منکی بھی بلا انہاں دا بال او اشار نال بیٹھا او بلا ہا دیتا او کہا جو صحیح میں کچھ ایویں جواب میرے پتر دیتا اگر میں میں میں میں میں میں میں پڑھو روٹی روٹی روٹی دال ذمہ وار اللہ ہے جی دو بیٹھنے سے سے سکے کوئی کوئی دے ویسے جرا آدھے پیسے نہ نہ نہ شام آیا تھا بولا گھر گھر گیا گیا کہ والے کو ایک آدمی نے پکائی گا تال بڑے باقی جانے ان ان کی مرضی کا شوق ڈٹھے میرا دل تھر گیا روٹی ایک آدمی نے روٹی تھی کندوڑے کجی آ دوبارے کھا شام کھا تھوڑا بس اتو جن کتاب طے بڑا آ فرما سنگھ کادمی سنگھ نے بڑا کادمی سنگھ نے گیا کادمی سنگھ آخیا میں مصروف ہاں سردار امر سنگھ ہاں، ہاں۔ روانہ سی لائل پور گیا تو دیتا بندی تھی سارا کچھ مل گیا اسا اسا <laughs> گنے گنے گنے والا والا والا والا آ آ گیا گھوڑی گھوڑی سے راج گھر گھر جو جو بڑا میرا کرم کرم کرتے آیا میں کو کو کو جی تے تے تے تے لا جا کائی اکھ گھنگی دیا انہیں سو تھی حاضر مكرين آپ خیرات بارے جنب سے بلا مکرین مسجد جو ہیں تے فیضا میں جو کو جو پڑھے وے بلا او درس لین دے تے کرم تھی وے اکھے کرم تھی سے اے جا تھی سے جو اتھا مخلوق جھک سے سبحان اللہ ہاں کیا بات الگ الگ بس یہ اللہ ساگو بھائی تے کیسے اکھے اے جو سو جو زمین تو ساڈی ہے یا بھائی بل پہ بھی ہے اسیں کہتے ہیں تا زمین بھائی بل پہ دی تو انہیں سارے بھیڑا میں دیتن ٹرائے بھی دی

مستری غلام صاحب بزرگ وہ وہ سے آ کام دکھایا کرا سبب بن لگا تو سائیں ہولے ہولے دا دا دیا دیا دیا کہ کہ تھا پانچ پانچ گنو گنو جتنا ہم ہم دو جا جا ایمیں ایمیں کریں کریں کریں کریں کریں جے جے جے تلی مسجد مسجد شان لنٹر کیے

بس بھی تے بلا آپ بھی جگی رہی تا کڈانے دے نال اسے جے سائن دی نو مڑ بے بلا وان تے بات کروان پے گئے سارے پیٹ بھئی مخرو سال دو دے گارے چرن منڈا کڈے دے بندے سارا سان لگی دا بندے سے ہندو دا لگی بس جنے آباد تھی جی تھاری بلا بھائی کو فرمانے جو بھی کتاب دا جو لوگ کوئی بھائی ام چھوڑ بعد جو سر بگان سنگھ نے بگان سنگھ لاڈلا پیر ہاسی دانے سے توفہ ہا توفہ اے پرے جنا گھوٹ عالم بھی بے بہا ہا فقیری بے بہا ہا اچھا او میں نے بات کہو سیاں ای میں حال ہے ہن کی میں کرو او کتا پیار آ جو تھان دا لگ جا جڑے یعنی اللہ والے لوگ ہیں پیار ہوندے کو تا کہیں دی پرواہ نہ کرن والے والا تھان دا رہی ہر ویلے رکھ لو کاتے چڑھا ہر ویلے اچھا ہاں اچھا رہی آخر تساں او اٹھی درگاہ ہے یہ ہاتھی بھی نہیں گا او ہاں۔ بابا اٹھی درگاہ ہے تو سننا ہنا کرے جن سیاح کن جو آ کتاب کا چت بھن ہونی نہ ہنا کری پہ میری دہستی گائن میں وہ چٹھی لکھا تو میں آ کی نہیں سکتا ہوں یہ جو سہن چاہ کو میں کی میں آکھا ہی نہ کرو یہ تو بیات یہ سے دور پاک سنگ نے گیو سے کیا ہے گڑی شریف ہاں، گڑی شریف وہ سونا سے ہی میں حال ہے

ਅੱਜ ਕਿਦੋਂ ਸੇ ਸੋਣਾ ਇਵੇਂ ਬਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਦਨ ਨੂੰ ਆਸਾ ਇਥਾਂ ਕੇ ਇਹ ਝੋਕ ਲਵਈਏ ਨੇ ਬਲ ਹੋਣ ਵਾਦਨ ਨੂੰ ਢੀਂ ਬਹੁ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਕੰਡਾਣੇ ਨਾਲ ਚਵਾ ਦੋ ਫੇਰ ਰਖਾ ਜੂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੇ ਜੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਵਾ ਦੋ ਫੇਰ ਰਖਾ ਜੂ ਬਸ ਇਹ ਹਾਫੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਬਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹੀ ਦੇ ਦਾਸੀ ਤੇ ਲੰਗ ਹਾਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਗਿਆ ਰੇ ਰਮਦਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਮਾਨ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਾ ਸਭ ਸੁਣਾ ਦੂਜਾ ਡਾਕਾ ਘਰ ਸੁਣਾ ਤੀਜਾ ਡਾਕਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਬੁਸਵਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ

کو آپ کرم کرے تھے دوستوں آ کھوڑنا جو تھے اسے ہونا اسے میں جو چٹھی گور پاک دیوان ڈی پی سہی کو سہی چٹھی پاک پہ اکھی پہ رکھو نے متھے تھے بلا کھی تھے جب نے بلا ایم کر پہ میں جوان بابا رہی ہوں کار بلا یہ جوان بابا رہی ہوں بہت بے تو میں بگا سے نہ فرمان سکتا وہ گناہ دے وہاں چٹھی مگر کہتی میرے کیا بھی میں گناہ میں تو غلامہ ہاں، سے عالم جانے تو جانو میں کوئی نہ کرو کہنے کا میں نظر رکھی رہی وہ خلیفہ کو نہ جا میرے گی دے دیا چرکے چرکے تھے من من جی میں کتنا چھوڑا بات سونا صحیح ساری میں رہ گئے رہ گئے بلا آپ کا بھی ساتھ تھی گیا خاجے محمد دین سے نا یہ تو اٹھ گیا جو میں پڑھا ہوں بلا میں ان کو آپ چھوڑو جو بھرا کو ہوں ڈیوا پٹھی آوے میں گھوڑ دے دین چار کے لگی ہوں اچھے بھی بانگ سہی آپ کھڑے دینے ہیں میں بلا بات میں ملوں کھا رہا پیار کیویں مگر سیندا حکم جو ہے والا ماں کے بیان زیادہ سی کرا ماں حکم ہی منو سوئی اکے میرا حکم یہ ہے جو اے جنال حیا ابریل علیہ السلام نال حی ایک جان بھی جاری وہ ابریل علیہ السلام کے ہن حضور پہ فرمانن میں کو ابریل علیہ السلام کو اچھو جو جناب میرا سا قبض کریں تو میں کو ایک جہرا پہ لے اچھا ایک مثال لینے پہ نہیں جی۔

ان کے گھر والے بھی بال بلوڑے سارے وہ بڑا ہوں اسی رہے میں کہا رہے وہ سبق تو ملے گا وہ جاری دلی کے رہے بال سونا رات نہیں ہوتے فجری کو سویرے دین چاہ میں مکل آئے ہوں میں سی گھر آئے ہوں فجری کو سویرے تار آگی سی آپ دبی سال تھی گئے یہ تو گئے جو سی بہن سے سردار احمد سنگھ کو لاہور بھیج دی تو نے یہ میرے سامنے نہ ہو اے میں ہاں اے اے ڈوکنا دیکھا اللہ <laughs> اچھا پاسے بات جو دے خدا یہی اس طریقے کری ہے میاں سیں ماسے والے ننارے بجوں دے دو کب سے چپ کر بیٹھو لے بیا کیا کروں گال سنی دی پی اے نہیں جو فرق ہتو گال بد گئی ہے آپ دے وصال دے بعد گال بد گئے بل سردار ہمیں سے ایجا کرم کیتا جو وہ حد گنج میں سوڑا ہوں بیٹھا لشان کی ہے داڑی مون ہیڈ پامنی پرتلون پامنی بے رنگ کی دکھامنی

وہ صحیح ہے میں کہ یہ کوئی آکھنا یہ شریعت کا مسئلہ ہے <laughs> یہ جب تک بالغ ہوئے تے یا وال کوئی ضرورت کا نہیں یعنی بالغ کا نہیں تے بلا ابے کو او آکھو جو چاہ جو میں بابے کو چاہا وہ سنتا رہتا <laughs> اچھا میں سونا یہ غلام کو تو یہ کرو چاہ داخل ہوں کو سے بجٹ کر کے لڑ ایک نہ کلو دے واہ بھی تنگ دے ہیں کرم کارے جا جو او دفے تھی وجے یا کوئی ایسا عالم دے جو کو مرا ایڈی میرا بیرا برادر اسا جو اگے دیکھ اے دیکھا میرا شیر کرے سبحان اللہ <laughs> وچی صاحب ہی کو گنو نو کاک نہ رہے سبحان اللہ کیا بات <laughs> لے میری بہن بیمار ہوے میری بہن چھوٹی او یہ تکلیف ہوے ڈاڈی میں کو ائی اکھیا ابا ماں کے جی میں اکھے فدی جو لوں سائیں کنے میں تکلیف ہے میں کہ صدا جل سو با مرا اکھے تے کرایا میں کہ پھٹیاں جا لکھے دوں یار 20 روپے من پھٹیاں لکھ دیاں

بس ہوں روپ کا سی بلا کالے سنگھ نے کو کہا بس سردار امر سنگھ لب کے پوتر ہے کالا سنگھ سیدھا نہیں لب رہا بزرگ جوان تھی گزرے بہت پی کے نو ہوئی میں کہ سونا کہنا اکے بانیا آکھیں تو کو یہ شادی بھی کرے پت میں نہ گھنڈا دے میں تو میں کو پی نہ سکی میں کہ آج تک رکھی نہیں لا ہی جا بھر رہے میں کہ وہ شادی بھی نہ کرے ہی تو نہیں تھی سکتی آنکھیں یہ نہیں ہوتا تقدیر نہیں بدلی خدا دی تقدیر منع چاہیے

جنہیں چاہتا مکی میں بڑا سارے پیر رہنے بھات بڑے اللہ نے بندے تو سن مزاق ہے یاد گھنگ ہو سہیں تا مالک تھے وہ تو سن میرے وارو انداد کرو ہاں کوئی پیر زیادہ سما با ہویا خوش تھی مو ہاں دیکھو ہاں تو سن یاد دھیر کی دو ہے بس یہ گال بیان پہلے ایک سردار سہیں دے شاہن سا سردار سہیں دے ماشاءاللہ ہاں۔ اے ساری اے خلیفہ صاحب سارا کو لے کے او رحیم یار خان اے تنڈا میر خان اے پکا لاکھ تے وہ امین آباد خان پور اتھاں وہ تو ساری لے گیا وہ تو کانڈی دسی ہزار ہزار دو دو ہزار پانچ پانچ سو ہاں بات تو سچ ہے دورے نال ملا دے زمین دے ہوں اور پرواہی کن مستی خدائی خیال دی قوم نے نہ حکم دیا آپ کو پہلے بتا رہے ہیں انہوں نے زبردستی دیا ہاں۔ ابھی بھی جا کے نہ دینے کے نہیں لیتے کہتے ہیں تم رکھو بس ہاں، نہیں آئی گاڑی کیسے بڑھ جائے ہمارے وہ جو ہے نا کرایہ تھے 12 بجے تک جو ہے 1500 روپے کرایہ اچھا، بڑی میری بات ہے چلو بتا کے آتے ہیں ایک منٹ چاہے